کہا یہ میری اور اب کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بھید بتاؤں گا جن پر اب سے صبر نہ ہو سکا